تیری دعا قبول کرے گا تیرے دکھ گا دے گا جائے ہوئے ہیں کہ جاگیر جائے گا کہ تم خاندی مت نہیں رہے کون جب تو آرام نہ کسم دے رہے کون جو ہے اللہ سے کروا دے اللہ تعالیٰ سے کروا میں کہ اللہ تعالیٰ سے کروا دے تو نہیں یہاں تو کون ہے دروازہ ہوتا ہے مقام ہوتا دروازہ کتنا ہوتا بولو دروازہ کیسا ہوتا ہے مقام دروازہ مقام نہ ہوتا ہے کلام کلام مقام کے رب کو پہ دروازہ تو کیسے نہ بولو دروازہ تو مقام ہوتا ہے اللہ ہی کوئی کلام سے ہے دروازہ کیوں پتہ ہے ہے کہ دروازہ دروازہ دروازہ دروازہ دروازہ دروازہ مکان مکان مکان مکان نہیں نہیں نہیں نہیں نہیں نہیں ہوتا ہوتا ہوئے جب مجھے اللہ فرمایا ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوا فرمایا میتھ اپنی جانا کسرم کر لو پھر ساڈے یار دے بوئے تے آ آیا جے تھا کر کے ساڈے اللہ حضرت نے فرمایا خدا خدا کا یہی ہے در نہیں رکو بخر مکر تو خدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی رکر مکر تو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو کہ یہاں نہیں نہیں تو وہاں وہ اللہ تعالیٰ کی شانہ سے طاقتہ کے مظہر اللہ تعالیٰ کی شانہ سے طاقتہ کے مظہر بن گیا اپنی مدد ہر اپنی حیثیت کے مطابق راب شانہ کا مظہر ہے اپنی حیثیت کے مطابق ہر ایک بندے تو رب شانہ ظاہر ہو رہی ہیں اللہ تعالیٰ نے کیا کروایا بڑا سخت سی ہندو رب نے پھوک ماری رب نے کیا پھوک ماری پھوک بعض بات بولو پہلے پر دوست ہو جاتا ہے ایک ہی دوست بنتا ہے آپ سرکار نے مجھے بس سارے بڑے پوچھا کر کے نا ان کا نام دیکھ کے ان کے چو کا نام دیکھ کے گال دے دی تو گال دیتی ہوں وہ چون کے تپ کے آئے رب کے بڑے کو مگر چھٹی گا پہلے کس کے پر تو شرم ہونے چاہیے تم گال جاتی تھی آپ نے میں دے دیا تم کی ہو گیا میں نے تم کو نہیں آ گیا میں نے تم کو نہیں آ گیا مگر تم دیکھنا آتی ہے تجھے نہیں آتی ہے آپ نے سمجھا ہم نے سمجھ آ گئی نا دیکھ لیا چنگے بڑے بندے نے ساتھ ساتھ پکڑا ہے روستے ہوئے بندے کو جناب بڑا تھا روس بھی سب ہاتھ مار کے بندہ بنایا مار کے ہاں ہاں, ہاں، کیا ہاتھ گرم ہاتھ ہاتھ ٹھنڈے ہو جاتے ہیں ایسا کھا کے ہاتھ کرم کر رہے رہے رہے ہیں ہیں ہیں بنا بنا انڈیا کا خطرہ سمجھ سمجھ آپ آ رہی ہے کہ کوئی نہ بولو نا سبحان اللہ

حدیث کا امام ہے حدیث کا امام ہے فرمانا میں حضور غوث پاک پیرا کی بارگاہ کے اندر یہ کتاب اس واسطے لکھ رہا ہوں تاکہ رب العالمین نبی پاک سرکار دے اس دے تریفا کرن کا صدقہ میری قیامت والے دن بخشش فرما چھوڑے گا ادھر دیکھنا سجنا وہ جنا میں میں جناب والا حدیث پڑھنے والا وا ہاں، اہل حدیث ہاں پر میں بلیاں کا ذکر نہیں کرنا میں رب نے پیارے کا ذکر نہیں کرتا یاد رکھنا ہے ہو سکتا ہے کدے ہر حدیث نہیں ہو سکتا ہر حدیث وہی ہوئے گا وہ جا رب کے بڑیا والا ہوئے رب کے نبیا بھی والا ہوئے کہ اہل حدیث حدیث کے اندر مہارت رکھتا ہوگا وہ کیا کرے حدیث کا مطابق ہوتا ہے تیسرا حدیث کا معنی ہوتا ہے حدیث کا مانا کیا ہے وہ اہل حدیث نہیں ہو سکتا اہل حدیث کا مانا یہ کرو کہ فن حدیث کے کے اندر اندر ماہر اس معنی اگلے اہل حدیث نہیں آ سکتے حدیث کا دوسرا مانا ہوتا ہے جدید اہل حدیث کا مانا بنے گا نویں جدید بدل والے اہل حدیث اس معنی کے اندر ہو گے یہاں جدید سے نواں مطلب ہے کہ انگریزوں کی طرف ملے ہے میرے مدینے کے تاجدار سے نبی کے یارہ کی طرف نہیں آیا یا پھر حدیث کا مانا ہوتا ہے شیطان حدیث شیطان والے حدیث وہ ہوئے گا وہ جرا جنابے والا تیسرے معنی کے مطابق وہ جرا مسلمانوں کی نمازہ آ کے خراب کرتا ہوئے آخر ہوئے تھوڑیاں نمازہ نہیں ہوتی آخر ہوئے نماز کے اندر مدینے کے تاجدار کا خیال آ جائے کہ نماز خراب ہو جاتی ہے گل کرنے والا حدیث میرے نبی کی حدیث والا نہیں ہو سکتا وہ شیطان کی نسل والا نہیں ہو سکتا ہے وہ جا میرے نبی کی حدیث ایک والا ہوئے گا قسم خدا دی کر کے آنا حضور نے صحابہ کرام پر پوچھا گیا سونے ہو جدو حضور پاک سرکار اچھی آواز نال پڑھتے سر تمہیں پتا لگ جاتا سی جدو مٹھی آواز نال پڑھتے سر تمہیں کلے پتا لگتا سی فرماتے نے اصا جدو نماز پڑھتے سا عبادت رب کی کرتے سا تو سڈیا نظر نبی کے چہرے ول ہو سن اصا نبی کا چہرہ ویختے ہی نماز پڑھ لیتے سا اصا کو پتا لگ جاتا سی نبی گراس فرما رہے ہیں پتا لگیا وہ جی آخ نبی کا نماز خیال آئے نماز خراب ہو جاتی ہے وہ حدیث والا نہیں ہو سکتا وہ شیطان والا ہوئے گا حدیث والا کون ہوئے گا وہ جی آخے وہ نماز ہونی دیر تک پوری نہیں ہونی وہ جنی دیر تک دیر کے اندر میرے مدینے دیتا ہے پیار نہ آئے غضب کیا تیری یاد نے مجھے یا جگا میں غضب کیا تیری یاد نے مجھے آ جگا نماز میں میرے سجدے بھی ادا ہوئے جو قضا ہوئے

وہ جی دنیا دار کے دروازے دے وہ اللہ والے نہیں ہو سکتے رب والے ہوتے وہ رب کے دربار سے ہوتے دنیا ہے

تھے وہ دربان ہونے چاہیے تاکہ کوئی دنیا کا کتا نہ آ جائے رسول بیماریاں لگی کمیون کٹھی ہوماریاں لگ گیا اور جس وقت کافی کٹھی بیماریاں لگتی ہیں جس یعنی وقت ہوٹے ہوماریاں بنتی اپنی راہ چھوڑ رہا ہے

بادشاہ کے دربار کا کھانا نہیں سانا بادشاہ آپ کے دربار اصولتا سی پر آپ نے اک بھر کے نہیں سی سیکھا جنہیں جی گا رسول سے ہوئے کدے بادشاہ کے دربار کی پرواہ نہیں کرنا میرے بہت بات کر سنیا مستقل بلباد آیا اور جی کرتا ہے اج کوئی کرامت لکھا فرمایا کی دیکھنا جانا ہے کی دیکھنا جانا ہے اگلی دل اجبار یہ بات موسم نہیں ہے سیب کھا لے سیب کھا لے آپ نے ہاتھ دن ہاتھ ہوا لہرایا ہے ہاتھ ہوا میں لہرایا تھلے گیتا ہے ہاتھ کے اندر دو ہے ایک سیب آپ نے اپنے کو کو رکھا رکھا ہے ہے ہے ایک سیب سیب اپنے وہ سجنا آپ نے بچوں کوے والے ہلے اٹھے ہیں بچوں والے ہلے اٹھے ہیں بادشاہ نے دیکھ ہے آپ پر کے ان شر چی ریا کیڑے حیران ہو گیا میں لگ پالا کرامت لال دو سیوائے ایک تیرے ہاتھ چائے ایک میرے ہاتھ چند آیا جو جڑا تیرے ہاتھ چائے وہ میرے تشبو آنے جڑا میرے ہاتھ چایا ہے اندر کیڑے نے آپ جی میں ہزر نہیں پیتا دن کے اندر آپ نے فرمایا بادشاہ آسمان دون اکٹھے آئے دون صاف سن سونے سن پر تیرے والے سیب بادشاہ ظالم بادشاہ دا ہاتھ لگی سیب کنڈا ہو گیا ہے اور سونے کرامت نال سیب آئے ظالم بادشاہ دا ہاتھ لگ جائے ظالم بادشاہ دا ہاتھ لگ جائے قانون قرآن دا ہوئے عدالت فیصلہ اللہ ہزار قرآن نہ ہوئے بادشاہ ہے تھوڑا جا دین تو ہٹیا ہوئے انہیں ہاتھ کے اندر سیب گندا ہو گیا ہے وہ جنہ جا ملک قانون کافر کا ہوئے کا ماحول کافر کا ہوئے جی تحریر کافر کی ہوئے جنہ کی تعلیم

جڑا پورا ملک ہی کافر پیچھے ہوئے سالم ہوئے باسی نے درندہ آئے اس ملک دا بندہ بندہ کیڑا گاؤں بن جائے گا ریس پہلا بادشاہ جے دماغ کیڑا آتا ہے پھر ہر ایک نے دماغ کیڑا آ جاتا ہے پہلا بادشاہ ہتھیار بنتا ہے پھر بندہ بندہ بھگیار بن ہے جائے بالشاہ اجے دو لگی لگا ہو گئے میرے بندے کے بندے رہ گئے بھگیار بھی ظلم نہیں کرتے ہیں بھگیار بھی ترک کرنے والے بن جاتے ہیں سجنا وہ جنہ کے بروالے خود بھگیار انہیں نے رہے والا انسان نہیں ہوتا انسان جی بنتا ہے میرے علی کے دروازے چ بنتا ہے میرے علی کے دروازے بنتا ہے تعلیم ہی بناتی ہے مرد ٹیپو کافی جو خود ہی خطرت ہو وہ مرد بنانا کیا جانے تعلیم ہی بناتی ہے مرد ٹیپو کافی جیسے میرے نبی صاحب جہے دنیا دین انسان بنے رہے ہیں میرے نبی کی تعلیم کے نال مجھے تعلیم ہی بناتی ہے بھوکا خاتم جیسے جو خود ہی جنانا خسلت ہوں مرد بنانا کیا جانے وہ جنہ کے پڑھان والے زمانے کے خسرے ہون وہ جنہ کے پڑھان والیا رنگا ہون پنجاب کالج پڑھ کے آنے والا ہوئے پنجاب یونیورسٹی چ پڑھ کے آنے والا ہوئے خدا بھی کر کے آنا وا وہ زمانے کا خسرا سے ہو سکتا ہے کدے مرد نہیں ہو سکتا اور رنگا کے کول بہن والے کے گول بہن والے مرد نہیں ہوتے مرد ہی ہوتے ہیں جہے مردوں کی سہولت رہن والے ہوتے ہیں جی سیدنا سیدنا زہرا اللہ تعالی لاہور یہ آرم ہے نے پاکہ دیکھنے والے آپ کا استعمال کرنے کی طبیعت کا استعمال کرنے کا بڑے کے درد آپ کو غیر بھی دن سنا کر سبحان اللہ چار چار سال کے کے بچے نہ ہو یہ جو خبریں ڈال دیا یورپ کا ہوتا عزت خریدے گا تو کی ہوگا یار تیری ہوں گے جانا ضرورت نہ سکتی تھی کہ کے کے نے فرمایا بے بے اجازت اجازت جل جل گھر گھر میں نہیں میں

تو مرد جو نہیں رہے نا سنو پر دل آتے گا گھر پچھلے دیا تو مرد ہو کے پوچھ رہا لگے گا تجھے مرد ہوتا ہے سلطان تھی پاپے فریت کام میں قرآن دیتا دیتا ہی نہیں ہے کیجوا

ضرور تعلیم ساری ہے وہ سارا دیا بہنوں وہ جی سیدہ سہارا دے فرما کے سرما کے تلاش ہو رہے آس باق بھی رات باقاعدہ

الحمد اللہ